اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر مڈایا اور ازواج متحرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1809